حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لڑکا جسے خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا کیا گیا تھا اگر زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کو سرکشی اور کفر پر مجبور کر دیتا سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار سات سو پانچ